حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین بچے آگے بھیجے جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے وہ اس کے کے جہنم سے بچاؤ ایک مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے دو بچے آگے بھیجے ہیں آپ نے فرمایا اور دو بھی جہنم سے حفاظت کا باعث بن جائیں گے عرہ کے سردار حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک بچہ آگے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک بھی جہنم سے بچاؤ کا باعث ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھ